الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم الدين عند الرحمان وقال رسول الله الله صلى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد وبارك وسلم اللهم صل على وعلى آل سیدیم وباریقصلیم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کو بنایا ہے مثال کے طور پر دو اینٹوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے سیمنٹ بن گیا اس کے ذریعے سے دو اینٹوں کو جب آپ جوڑیں گے تو دو یکجان ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو سیمنٹ کام نہیں آئے گا گلو کام آئے گی آپ گلو کو اپلائی کریں تو کاغذ کے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے اگر کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو وہاں گلو بھی کام نہیں آئے گی سیمنٹ بھی کام نہیں آئے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگے کو بنا لیا اس کے استعمال سے وہ دو ٹکڑے یک جان ہو جائیں گے اگر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو نہ سوئی دھاگا کام آئے گا نہ سیمنٹ کام آئے گا وہاں پر آپ کیل ٹھونک دیں تو لکڑی کے دو ٹکڑے یک جان ہو جائیں گے لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو وہاں پر آپ کو سیمنٹ سوئی دھاگا ہرگز کام نہیں آئے گا اس کے لیے اللہ تعالی نے ویلڈنگ کو بنا لی آپ ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑوں کو یک جان بنا سکتے ہیں اسی پر غور کرتے چلے جائیں پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو کئی جوائنٹنگ کمپاؤنڈ ملتے ہیں ایلفی استعمال کر لیجئے دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کا جوائنٹنگ کمپاؤنڈ کون سا ہے وہ کون سی چیز ہے جو دو انسانوں کے دلوں کو اکٹھا کر دیتی ہے ان کو ملا دیتی ہے ان میں محبتیں ڈال دیتی ہے اس چیز کا نام ہے دین اسلام اللہ رب العزت نے اس دین کو اتارا ہی اسی لیے جو اس پر عمل کرے گا ان کے آپس میں دلوں کے اندر الفتیں محبتیں پیدا ہو جائیں گی چنانچہ قرآن مجید میں اللہ حرب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو ان فی الارض جمی اگر آپ زمین کے سارے خزانوں کو استعمال کر دیتے ما الفت تبئی نہ کلو آپ ان لوگوں کے دلوں میں الفتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے ولا کن اللہ الف بینہم یہ تو اللہ نے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں تو دین محبتوں کو پیدا کرتا ہے جوڑ دیتا ہے دلوں کو لہذا جو شخص بھی دین پر عمل کرنے والا ہوگا آپ غور کریں یقیناً اس کو ہر دوسرے دیندار کے ساتھ ایک فطری محبت ہوگی اگر کہیں کمی اور کوتا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیجئے کہ عمل میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی موجود ہے اگر سو فیصد دین پر عمل ہوتا تو دلوں میں محبتیں ہوتی الفتیں ہوتی ہمدردی ہوتی چنانچہ یہ دین اسلام محبتیں پیدا کرنے والا دین ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی شاد فرماتے ہیں ان الزین امن عوام الصالحات سیجعل لهم الرحمان ودا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اگر وہ نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ دلوں میں الفتوں کو بھر دیں گے محبتیں دل میں آ جائیں گے ہر انسان کے اندر اللہ حرب العزت نے خیر کو بھی رکھا ہے شر کو بھی رکھا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا جنوں کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اب جو فرشتے ہیں وہ سراپا خیر ہیں جو شیطان ہے وہ سراپا شر ہے اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے لیکن حکم یہ ملا کہ میرے بندو تم اپنے اوپر خیر کو غالب کرو اور اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ چنانچہ انسان کو جیسا ماحول ملتا ہے ویسا بن جاتا دنیا کے نیک ترین انسان کو برا ماحول مل جائے تو پھسلنے کے چانسز موجود اور دنیا کے بدترین انسان کو نیک ماحول مل جائے تو سنورنے کے چانسز موجود شریعت نے کہا کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر خیر غالب ہو چنانچہ شریعت نے ایک تھم رول بتا دیا ایک اصول بنا دیا کیا مسلم شریف کی روایت ہے ارشاد فرمایا تکف شر رکا الناس کہ تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ دوسرے لوگوں کو اپنے شر سے تم بچاؤ چنانچہ نبی سات اسلام نے مسلمان کی جو ڈیفینیشن کی وہ یہ تھی المسلموں مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم من لسان ہی بجے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں نہ زبان سے کوئی ان کو تکلیف پہنچے نہ فیل سے کوئی تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے تو گویا قول اور فیل دونوں سے ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ورنہ تو ہم مسلمان کی تعریف پر ہی پورے نہیں اترتے اس میں شریعت نے زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اس کی بنیادی وجہ کہ ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے مواقع کم ہوتے ہیں اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع زیادہ ایک لفظ ہی بولنا ہوتا ہے نا ایسا لفظ بولا کہ اگلے کا دل ٹوٹ گیا ایسا لفظ کہا کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو طاقتور ہونا ضروری ہے لیکن زبان سے تکلیف تو کمزور بھی پہنچا سکتا ہے طاقتور کو کوئی ایسی بات کر دی کوئی ایسا تانا دے دیا کہ اس کے دل کے اندر غم چھا گیا پھر ہر وقت انسان دوسرے کو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں دے سکتا لیکن زبان کی تکلیف وہ جب چاہے پہنچا سکتا ہے اس کے لیے قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو پاس ہوگا تو تکلیف دے گا نا دور بیٹھے بات کر دی فون پہ بات کر دی کسی محفل میں بات کر دی دوسرے نے جب سنا اس بیچارے کا دل برا ہوا کہ دیکھو اس نے میرے متعلق کیا کومنٹ لڑکا دیے چنانچہ ہاتھ سے انسان جو دوسرے کو زخم لگاتا ہے وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے جو زخم لگاتا ہے یہ زخم نہیں بھرا کرتا ضرب المثل ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے پھر ہاتھ سے تو تکلیف انسان حاضر کو پہنچا سکتا ہے جو موجود ہے زبان سے تکلیف تو گزرے لوگوں کو بھی پہنچا سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی انسان بات کر دے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے اس لیے نبی سات اسلام نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا ہاتھ کا تذکرہ بعد المسلم مسلمان وہ ہے من سلم من لسان ہی ودی کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں ان کی جان محفوظ ان کا مال محفوظ ان کی عزت آبرو محفوظ ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار اس پر مسلمان کی ڈیفینیشن پوری آتی ہے اگر ہم غور کریں تو آج ہم اس میں بہت لیک کر رہے ہیں کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں ہم اپنے ساتھ والے بھائی کو دکھ دے دیتے ہیں پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں اس لیے تو کہا گیا کہ انسان جب نیچے گرتا ہے اولا کا کل انعام بل ہم بول جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر یوں کیوں کہا علماء نے اس کی وجہ لکھی فرماتے ہیں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں ایک بکری گائے بھینس وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے بھینس کو اگر پیاس لگی ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسری بھینس کو ٹکر مارنی شروع کر دے گی پیاسی ہے تو بھی کھڑی ہے اور بھوک لگی ہے تو بھی کھڑی ہے یہ جانوروں کی سب سے اعلیٰ قسم کہ اپنی تکلیف کی خاطر بھی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے ایک ان کی دوسری قسم ہے جیسے شیر چیتا ہائنا یہ اپنی ضرورت ہو تو پھر دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں شیر کو بھوک لگی ہوگی دوسرے جانور کو مار کھائے اور جب پیٹ بھرا ہوگا پرواہی نہیں ہوگی ہم نے ایک مرتبہ ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے شیر کے بالکل پانچ سات میٹر کے فاصلے پر ایک امپالا ہرن کو کھڑا دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی ہمارے ذہن میں تو ایک اور تصور تھا تو گائیڈ سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ امپالا اتنا قریب ہے اور شیر جاگ بھی رہا ہے اور اسے کیا کچھ نہیں رہا اس نے کہا جی لگتا ہے کہ اس نے پہلے کل کیا اور اس وقت اس کا پیٹ بھرا اب جب تک اس کو دوبارہ بھوک نہیں لگے گی یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا چنانچہ شیر کا پیٹ بھرا ہو تو اس پر چوہا بھی چڑھ کے ناچتا پھرے وہ چوہے کو بھی کچھ نہیں کہتا یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے اور جانوروں کی ایک تیسری قسم ہے جیسے سانپ اور بچھو ان کا کام ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور ان کا اپنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا مثلا بچھو جو کاٹتا ہے تو کون سا اس کی بھوک اتر جاتی ہے کون سی اس کی پیاس بجھتی ہے نہیں اس کی عادت ہے کاٹنا چنانچہ آپ بچھو کو دیکھیں لکڑی کے پاس ہوگا تو اسے ڈنک لگائے گا دیوار کے پاس ہے تو اسے ڈنک لگائے گا کوئی چیز جو اس کے قریب ہے اسے ڈنک مارے گا وہ کسی نے بچھو سے پوچھا تھا کہ تمہارا سردار کون ہے اس نے کہا جناب جس کی دم پہ ہاتھ رکھیں گے وہی آپ کو جواب دے گا ایسے ہی ہے تو انسان جب گرتا ہے تو وہ اس قسم کا جانور بن جاتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور الٹا اس کے اوپر خوشیاں مناتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کئی مرتبہ یہ فکرہ سنا ہوگا عورتوں سے میں نے بھی ایسی بات کی گھر جا کے جلتی رہی ہوگی اب خوش ہو رہی ہے کہ میں ایسی بات کر آئی کہ رات گھر جا کے بھی وہ جلتی رہی ہوگی تو ہم دوسرے کو دکھ دے کر الٹا خوش ہوتے ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان اچھا انسان وہ جو اپنے شر سے دوسرے مسلمانوں کو بچائے نبی علیہ سات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو اپنے شر سے بچاتا ہے فن نہا سد ختون من کا اعلی نفسک یہ تمہارے اپنی جان کی طرف سے ایک صدقہ ہے نیکی ہے کہ تم دوسرے کو بچا لیتے ہو دیکھیے کہ انسان اوقات کوئی لفظ کہنا چاہتا ہے روک لیتا ہے اپنے آپ کو تو شریعت کہتی ہے کہ اس روکنے پر اس کو نیکی کا ثواب دیا جائے گا اگر یہ بات کہہ دیتا ٹیمپٹیشن تو تھی نا کہنے کی اس نے جو اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا جو پیشنس کا اس نے ثبوت دیا یہ اس بات کی علامت کہ اس نے مجاہدہ کیا حالانکہ اس نے کیا کچھ نہیں ہے کیا حسن ہے دین اسلام کا کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی کہ اب کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کتنا آسان کا نہ وقت خرچ ہوتا ہے نہ مال خرچ ہوتا ہے نہ محنت کرنی پڑتی ہے بس ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں شریعت نے اس کو بھی ثواب کہا فرمایا فن نہا سدا کتم من کا اعلی یہ تمہاری جان کی طرف سے ایک صدقہ ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف سے پچا لیتے ہو اب جب شریعت نے یہ بات کہہ دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے انسان بن کر زندگی گزاریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے ہر وقت یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مسلمان کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے ڈیفائن کیا ہے جس سے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من سلیم لسان ہی بجاتی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں ان کی جان سلامت ان کا مال سلامت ان کی عزت آبرو سلامت تو ہمیں اونچے مضامین سوچنے کی بجائے اپنی بنیاد کو دیکھنا چاہیے اور یہ ایسا کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے اس لیے کہ مل جل کر جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے برتاؤ کا بیہیویئر کا ہمارے ساتھ والوں پر افیکٹ ہوتا ہے ہم اگر روٹ بن کر رہیں گے تو دوسرے لوگوں پر اس کا افیکٹ ہوگا ہم اگر سویٹ بن کر رہیں گے سوفیسٹیکیٹڈ بن کر رہیں گے تو ساتھ والے ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا پسند کریں گے ان کو راحت ہوگی تو ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے و جان نہ بنے شر تو ہر بندے کے اندر ہے بس جو شر کی ٹیمپٹیشن ہے اس کو ہم روکیں ذرا سی بات غصہ دلا دیتی ہے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیں نہ غصے میں آئے یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے مگر پتہ ہے کہ اس بات کو سن کے اس کا دل دکھے گا ہم اس بات کو نہ کریں یہ اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اس پر بھی آدمی کے نام اعمال میں اللہ تعالی صدقے کا اجر لکھتے اب ذرا اس کی مثالیں ہم دیکھتے چلے جائیں گھر میں زندگی گزارتے ہیں بچے ماں باپ کو ہرٹ کرتے ہیں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اب ماں باپ ان کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں کماتے ہیں پہلے ان کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں پہلے انہیں پلاتے ہیں بعد میں خود پیتے ہیں پہلے انہیں سلاتے ہیں بعد میں خود سوتے ہیں اور بچوں کا یہ حال کہ وہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کیا کرتا کیوں کہ ابو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اب کیا ابو کا یہ مطالبہ کوئی برا ہے ابو آپ کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں آپ جو مسٹیکس کرتے ہو تو ابو آپ کو بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں a real guide is he has gone all the road which you want to go اب تمہارے باپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے تمہارا ہم تو نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھتے کہتے امی ہمیں گھر سے نکلنے نہیں دیتی بھائی امی کی یہ ذمہ داری ہے آپ جس عمر کے حصے میں ہو آپ کا اس طرح باہر نکلنا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنا یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا مگر ماں باپ کی تربیت کی جو یہ چند باتیں ہیں اس وجہ سے بچوں کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے اور ان کو اس عمر میں پڑھنے کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے چنانچہ ان کی زندگی برباد ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے ماں نے کوئی کام کہہ دیا اس کام سے سنا ادھر سے نکال دیا ابو کی بات کو اگنور کر دیا بڑے بھائی کی بات کو اگنور کر دیا ماں باپ کو تکلیف اولاد دیتی ہے حالانکہ ماں باپ کتنی محبت سے اولاد کو پالتے ہیں تبھی آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کرو میرے بچے بس ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے آپس میں سینج نہیں سماتے بچوں کے تو بچوں کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی ماں باپ محسن ہیں ان کے حقوق ہیں شریعت نے تو کہہ دیا کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو نوجوان اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر عقیدت محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے ہر نظر پر اللہ تعالیٰ اسے حج یا عمرے کا ثواب عطا کروا دیتے صاحب نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی بار بار دیکھے تو میں جتنی بار دیکھے گا اللہ چاہے گا اتنی دفعہ ثواب عطا فرما دے گا جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے عبادت بنا دیا آج نوجوان ان, ماں باپ کا دل دکھا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ریزلٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی فیل اس میں بھی فیل اس میں بھی فیل ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں جس اولاد کے لیے دن میں دعائیں کی رات میں دعائیں کی جب وہ بگڑتی ہے تو دل کا یہ غم انسان کسی دوسرے کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا نبی الاسام کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ عنہ کا نام تھا انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ ان کی والدہ ان سے خفا ہو گئی اللہ کی شان دیکھیں بیمار ہو گئے اور ایک ایسی کیفیت ہوئی کہ ان کی جان نکلتی نہیں تھی علامات جو فیٹل ہوتی ہیں وہ ساری سامنے تھی لیکن اس جان کنی کے عالم میں جان نکل نہیں رہی تکلیف میں ہے نبی علیہ شام کو پتا چلا آپ بلال لانو اور صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے آپ نے ان کی والدہ سے کہا کہ پتا چلا ہے کہ آپ خفا ہیں آپ ان کو معاف کریں ان کا اللہ کے نبی میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے میں نہیں اسے معاف کر سکتی نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بلال لانو کو فرمایا جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ ماں تو اسے معاف کرتی نہیں اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہے تو کیوں نہ یہیں اس کو آگ میں ڈال دے اب جب صحابہ لکڑیاں لینے کے لیے گئے تو ماں ہوتی تو ماں ہے نا اور اس نے بھی دیکھا کہ نبی اسلام سیریس ہیں اور لکڑیاں جمع کروا رہے ہیں تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے کو آگ میں تو نہ جلائیں تو میں آپ اسے معاف کر دیں ماں نے کہا اچھا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا جیسے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا ان کی روح پرواز کر گئی نبی علیہ شام نے فرمایا اللہ نے بچے کی سب غلطیوں کو معاف فرما دیا ہم اس ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ ہم پورا نہیں اتر پاتے جنہوں نے ہمیں محبتیں دی ہم ان کے ریٹرن میں ان کو دکھ دیتے ہیں سوچنے کی بات ہے نا اور ذرا قریب میں دیکھیں میاں بیوی کا تعلق شریعت نے بہت قرب کا تعلق بتایا میاں بیوی جو زندگی کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں معمولی باتوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو آسانی سے انسان اوائڈ کر دیتا ہے مثلا بیوی کو تانا دینا بعض خامدوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کوئی بھول ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی انسان ہے بس اس کی چھیڑ بنا لی اس کو زچ کرنے کے لیے تانا دینا شروع کر دیا اس کو دوسروں کے سامنے رسوا کیا انسلٹ کی اس کی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے میرا بڑا روب ہے میں نے اپنی بیوی کو دیکھو کیسے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے ایک عزت نفس ہوتی ہے ہیملیٹ تو نہیں نہ کرنا چاہیے کسی کو شریعت اس کی اجازت تو نہیں دیتی لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے ذرا سی بات پہ بولنا بند کر دینا مناتی پھر رہی ہے منتیں کر رہی ہے کھانے پکا کے رکھ رہی ہے بولتے نہیں عادت بنا لی اب ہمارے اس عمل سے اس کا دل کتنا دکھتا ہے ہم کبھی اس کو تو نہیں اندازہ لگا سکتے بھائی وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے بسا اوقات مرد لوگ اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے مال پیسے کو ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں خرچے میں تنگی کرتے ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہے ہر ہر دفعہ اس کو مانگنا پڑتا ہے اب کہنے کو چھوٹی سی بات ہے مگر اس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ کر دینا کہ وہ ہر پینی کے لیے اپنے خامدی کے پاؤں پکڑے اور خامد کے سامنے بیگنگ کرتی رہے شریعت ایسی تو اجازت نہیں دیتی ہاں یہ فرمایا کہ تم اپنی سہولت کے مطابق جتنا ہے استداد استطاعت اس کے حساب سے تم خرچ چلاتے رہو نہ تم شاہوں جیسی زندگی گزارو لیکن جتنی اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے یہ رزق تمہیں نہیں بیوی بچوں کی وجہ سے تو ملا ہے ہو سکتا ہے یہ تمہارے بچے نہ ہوتے تو تمہیں رزق بھی اتنا نہ ملتا تو جن کی وجہ سے رزق ملا انہی کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتا ہاں آپ کے ماں باپ کے ساتھ یقیناً اس کو محبت کا تعلق رکھنا ہے وہ بیٹی ہے گھر کی مگر ذرا سی بات یہ ڈسیزن امی کرے گی اور امی صاحبہ چونکہ زندگی گزار چکی ہوتی ہے وہ آنے والی بچی کو کئی مرتبہ اتنا پریشان کرتی ہے پریکٹیکلی ہمارے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ بچی بہو گھر کے اندر فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی اس پہ بین ہے تم فریج کو آپ نہیں لگا سکتی جب لاتی ہیں تو بڑی محبتوں کا اظہار کر کے اور جہاں وہ بچی گھر میں قدم رکھتی ہے اس کے ساتھ ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ساس کو چاہیے بڑی عمر کی ہے احساس کرے اس کی بیٹی اگر کسی گھر جائے گی اور وہاں اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گا چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو عورتیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں وہ ساتھ اپنی بیٹی کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہی ہوتی ہے میری بیٹی کے لیے دعا کرو میری بیٹی کو سسرال والوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے فاٹ ہے جو آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا دوسرے بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں they are paying same coin مگر انسان اس پر غور نہیں کرتا دیکھتا نہیں ہے کہ بھئی میں کر کیا رہا کئی نوجوان اپنی بیویوں کو ذرا سی بات پہ طلاق کی دھمکی ڈائیورس کی دھمکی دینا اس کو عادت ہی بنا لیتے تو بیوی کے لیے ڈائیورس کا لفظ کچھ چھوٹا سا نہیں ہوتا اس لفظ کو سن کے اس کے تن بدن میں ایک آگ لگ جاتی ہے اس کا اعتماد شٹر ہو جاتا ہے اس کو اپنا مستقبل بالکل ایسے ہوا میں نظر آتا ہے پتہ نہیں سولی پہ لٹکا دیتے ہیں اس بیچاری کو ذرا سی بات پہ شریعت نہیں کہا کہ ہم ذرا سی بات پہ ایسی دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو اگر غور کریں تو مرد کتنی معاملات میں اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں اور اسی طرح بیویاں خامل ان کی ہر مراد پوری کرتا ہے فرمائش پوری کرتا ہے خوش اخلاقی سے رہتا ہے اور وہ خامل کی امیدوں پہ پانی پھیر پھیلتا چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو یا گھر کا ماحول ہو یا کوئی ایسی بات ہو ذرا ذرا سی بات پہ آرگومنٹ کر لینا آگے سے بات میں الجھ پڑنا تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں کہنے کو زندگی کے ساتھ ہی مگر ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے ہیں اور بس اوقات تو ایسی چیز پہ دکھ پہنچاتے ہیں جو دوسرے کے اختیار میں نہیں ہوتی مثال کے طور پہ ساس بہو کو تانے دے رہی ہے تیری اولاد نہیں ہوتی ہے بھائی اگر اس کے بس میں ہوتا تو کیا وہ بے اولاد رہتی یا یہ تانا دینا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا بیٹیاں ہوتی ہیں اگر عورت کے اختیار میں ہوتا تو شاید کوئی عورت بیٹی جننے کی کوشش ہی نہ کرتی مگر نہیں تانا دیتا why she is being penalised for a thing which is not in control اس کا کیا کنٹرول ہے اس کے اوپر کہ بیٹی ہوتی ہے اللہ کے اختیار میں اس پر اس کا دل دکھاتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ خامدی بیوی کو کہتے ہیں اس دفعہ بیٹی ہوئی تو پھر تجھے اپنے گھر سے آنا نہیں ہے یہاں اب بتاؤ کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں اور اللہ کے مسلمان بندے کہلاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کے دلوں کو کیا کر دیتے ہمارے بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کی زندگی گزارتے حسن معاشرت کی زندگی گزارتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا واشروح نبل معروف تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طرز سے زندگی گزارو آج اگر کوئی آئی جی صاحب سفارش کر دیں اس کا خیال رکھنا ہم بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں بھائی اللہ رب العزت نے سفارش کی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ہمیں تو کرنا چاہیے ابن عباس اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دنیا میں اللہ کی سفارش کو مانے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا چنانچہ ایک بزرگ تھے بیوی زبان کی ذرا تیز تھی بہت تنگ ہو جاتے تھے طلاق نہیں دیتے تھے کسی نے ان سے پوچھ لیا اتنی جب یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی ہے کیوں نہیں طلاق دے دیتے عجیب جواب دیا کہنے لگے کہ دو ہیں میں طلاق دوں گا تو یہ آگے پھر نکاح نہیں کر سکے گی تو نکاح نہیں کر سکے گی تو پھر الدواجی زندگی سے محروم زندگی گزارے گی گناہ کی مرتکب ہوگی تو بھی جہنم کمائے گی دوسری صورت یہ کہ یہ نکاح کرے گی تو نکاح کرے گی تو جو عادت یہاں ہے یہ عادت وہاں بھی دو گی تو کسی اور مسلمان کو دکھ دے گی تو میں اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ میں ہی اس کا دکھ برداشت کر لیتا ہوں کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھانے کے قابل نہ ہو جائے کتنی عجیب اعلی سوچ تھی انترات کی چنانچہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی زندگی گزار اب سوچئے ذرا سیدہ شیگر لانا فرماتی ہیں نبی علیہ صاحب اسلام نے تحجد کی نماز پڑھ لی تھی میں لیٹی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اس طرح اٹھے کہ بہت آہستہ سے اور دبے پاؤں یعنی جوتے نہیں پہنے دبے پاؤں چلتے ہوئے باہر میری آنکھ کھل گئی میں نے کہا جوتے پہنے بغیر جا رہے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتے کے بغیر کیوں جا رہے ہیں فرمائشہ میں نے اس لیے جوتے نہیں پہنے کہ میرے جوتوں کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے بیویوں کے ساتھ اتنی محبت کی زندگی گزار چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا وہ چاہتا تو اسے سزا دیتا گھر بھیج دیتا لیکن اس نے فیل کیا کہ بیوی بہت ریگریٹ کر رہی ہے کہ میں غلط ڈسیزن میکنگ کر بیٹھی معاف کر دیا اللہ کی بندی سمجھ کر کچھ عرصے بعد یہ نوجوان خود فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا اس نے پوچھا سناؤ آگے کیا معاملہ بنا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوئی فرمایا تو نے فلاں موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا میں آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی محبت پیار کی زندگی گزاریں اور ان کو اپنے شر سے بچائیں ان کا دل کہے کہ واقعی میرا خامد اتنا اچھا اتنا نائس کہ ایسا انسان تو دنیا میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا جب بیوی کے دل میں یہ احترام ہوگا تو پھر وہ کیوں نہیں خدمت کرے گی اور کیوں نہیں آپ کی بات کو پورا کرے گی تو اپنی شخصیت کی عظمت کے ساتھ اپنی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے اور اس سے ذرا قریب جائیے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا کئی لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ذرا سی بات پہ آپس میں بولنا ختم دو بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بولنا ختم آپ ذرا غور کیجئے یہ بھائیوں کا عجیب رشتہ ہوتا ہے قرآن عظیم الشان ذرا توجہ فرمائیے گا حضرت السلاط السلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں فرعون کی طرف جا رہا ہوں فرمایا گیا ہے اور میں اکیلا ہوں تو مجھے تو کسی نہ کسی معاون کی ضرورت ہے تو انہیں اپنے معاون کے لیے کون یاد آیا رب شرح لی صدری و لی امری من لسانی من اہلی ہارون اخی بھائی یاد آیا دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے کس پر نظر پڑی بھائی کے اوپر دوسری مثال قرآن مجید میں سے قیامت کا دن ہوگا انسان پریشان ہوگا گنا زیادہ نیکی کم چاہے گا کہ مجھے کہیں سے کوئی نیکی مل جائے قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء امن اخی بھائی کا تذکرہ پہلے کہ یہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے گا تو یہ وہ رشتہ ہے دنیا اور آخرت میں بندے کی نظر سب سے پہلے وہاں پڑتی ہے اور ہم اس رشتے کو معمولی بات کے اوپر توڑ دیتے ہیں بولنا بولنا بند ہو جاتا گھر سے ذرا آگے چلیں تو پڑوسی آ جاتے ہیں شریعت نے پڑوسی کے حقوق کا اتنا اتنا اس پر دیا کہ نبی السات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے لیے اتنی دفعہ میرے پاس آئے کہ مجھے شک ہونے لگا بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے اتنا پڑوسی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی ہے اور آج انہی پڑوسیوں کو ہم دکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں چنانچہ حدیث سے پاک کا مفہوم کہ ایک آدمی عبادت گزار تھا مگر پڑوسیوں کا دل دکھاتا تھا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور ایک آدمی جو خطا کار گناہ گار تھا مگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا تھا اللہ حسن سلوک کی خاطر اس بندے کو جنت عطا فرمانی قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا بڑا حیران میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا اور میں بیمار تھا تو نے میری طبا پرسی نہیں کی اس پر وہ بندہ کہے گا اللہ آپ ان سب سے مبرہ اور منزہ آلہ ہیں بھوک پیاس آپ کو لگ ہی نہیں سکتی آپ کیسے یہ بات فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوک اور پیاسا تھا اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا اور تیرا پڑوسی فلاں موقع پہ بیمار تھا اگر تو نے اس کی تباہ پرسی کی ہوتی ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے میری پرسی تب احساس ہوگا کہ اللہ ہر العزت کے ہاں پڑوسی کا کیا مقام اس لیے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور حقوق کا رعایت کرتے تھے تو ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ رہنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے پڑوس میں نیبرہڈ میں ایک یہودی رہتا تھا اس نے کہیں شفٹ ہونا تھا اس نے اپنا مکان سیل پہ لگا دیا ایک بندہ آیا اس نے پوچھا جی آپ کا مکان سیل ہے ہاں کیا پرائس ہوگی کہنے لگا دو ہزار دینار اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی اس نیبرہڈ میں ایسا مکان تو ایک ہزار دینار کا مل جاتا ہے یہودی نے کہا ہاں ایک ہزار دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار دینار امام احمد بن حنبل کے نیبرہڈ کی قیمت ہم جہاں رہتے تھے ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی لوگ اتنا خوش ہوتے تھے ہماری اچھے برتاؤ سے کیا آج ہم ایسے پڑوسی بن کے زندگی گزار اور ذرا اس سے آگے چلیے ہم دفتر میں کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اصلاح کی خاطر کوئی بات کرنا وہ تو اگر کسی کو بری بھی لگے تو بھی کرنی چاہیے کہ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں ضرورت ہے اس کی یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر گند نکالنے کے لیے آپریشن کر دیتا ہے اس کو تو برا کوئی نہیں کہتا بلکہ صحت پانے کے بعد سب اسے فرشی سلام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ خامخا کر دکھ دے دینا شریعت نے اسے منع کیا چنانچہ نبی علیہ السلام اسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے سب سے آخری بات عائشہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنی کہ نبی علیہ السلام نے دو باتیں کہیں اتوحید التوحید ایک تو توحید کا نبی علیہ السلام نے آخری موقع پہ پیغام دیا اور فرمایا وما ملک ایمانکم اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھا یوں سمجھیں کہ یہ نبی اسات اسلام کی پوری زندگی اور تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے جو آخری لفظوں میں نبی علیہ السلام نے انسانیت کو دے دیا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے ذرا غور کریں کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبھی چنانچہ توجہ فرمائیے گا کہ نبی سات اسلام نے ایک بات ارشاد کہی حدیث پاک ہے ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے فرمایا علام ظلم معاہدن او ان او کا طاقت ہی کہ جو آدمی اپنی ماتحت کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے او اخذ امین حشیم بغیر گئی نفس بے یا اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس سے کچھ لے فانا حجیج جو ہوں یوم میں قیامت کے دن اس ماتحت کا وکیل بنوں گا اور اس کو اس بندے سے حق دلواؤں اللہ وقت حدیث پاک پڑھتے ہیں دل کانپنے لگ جاتا ہے اب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر بیوی کے وکیل بنے ہوئے کہ یہ تمہاری ماتحت تھی اور تم نے اس کو رلایا اور اس کے آنسو بہتے تھے اور تمہیں اثر نہیں ہوتا تھا نبی میری فرماتے ہیں انا حجیج ہوئی عمل کیا میں تمہارے ماتحتوں کا قیامت کے دن اٹارنی بن جاؤں گا وکیل بن جاؤں گا اور میں تم سے ان ماتحتوں کو ان کا حق دلوا کر رہا کیا خیال ہے قیامت کے دن ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ حق دے سکے اور اسی طرح آگے چلیے شریعت نے یہی نہیں کہا کہ بس مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی فرمایا نہیں انسانوں کی بھی دل آزاری نہیں کرنی ہیومینٹی گراؤنڈز کے اوپر ہاں وہاں کسی بندے کو کیوں ہم تنگ کریں کیوں کسی کا دل دکھائیں چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر ایک آدمی کا گھر ہے تو اس کے دروازے کے سامنے جو راستے کا حصہ ہے اس کو صاف رکھنا اس صاحب مکان کی ذمہ داری اب دیکھو جس شریعت نے ہمیں گھر کے دروازے کے باہر کے راستے کو صاف رکھنے کا حکم دیا وہ صاحب اپنے گھر کو ہی صاف نہیں رکھ پاتے ان کے گھر کو دیکھو سور سپاٹ آف دی سوسائٹی بنا ہوا ہوتا ہے ان کو گھر کیپ اپ کرنا ہی نہیں آتا شریعت کہتی ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے راستے کو بھی تم ذرا صاف رکھو کیوں کہ گزریں گے لوگ تو تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی سلپ نہ کرے ٹھوکر نہ کھائے تکلیف نہ آئے کسی کو شریعت نے یہاں تک اس کا خیال رکھا شریعت نے کہا کہ تم اگر مسجد میں آؤ تو پیاز کچے کھا کر تم مسجد میں مت آؤ کیوں تمہارے منہ سے بو آئے گی اور دوسروں کو تکلیف پہنچے گی فرمایا کہ مسجد میں آؤ تو اپنا بہترین لباس پہن کر آؤ کیوں کہ تم اگر پسینے والے اور کام والے اور ڈیزل لگے کپڑے پہن کے آؤ گے دوسرے بندوں کو تکلیف ہوگی شریعت نے کہا کہ جس بندے کو برس کے داغ ہوں وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا تو اس کو نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب گھر میں ملے گا کیوں کہ بسا اوقات اس کا چہرہ شکل دیکھ کر دوسرے بندے کو طبی کراہت سی ہوتی ہے عجیب تفیل ہوتی تو جو شریعت اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم گھر پڑھ لو گے تو وہی ثواب مل جائے گا آؤ لوگوں کے سامنے اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ میرے بندوں کو <laughs> اور آج لکھ کے پڑے ایم ایس سی پاس ان کو اپنے زکام کو مینیج کرنا نہیں آتا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اپنی ناک کو صاف کرتے اب دوسرے لوگوں کو کیا ال فیل ہو رہا ہوتا ہے کبھی خیال ہی نہیں کیا کیا چند قدم ہم ذرا مجلس سے ایک طرف نہیں ہو سکتے وہاں جا کے کھانسی کر لیں اپنے زکام کو جو ہے نا وہ وہاں صاف کر لیں اتنی اعلی تعلیم نے ہمارا بال بیکا نہ کیا کیا فائدہ پہنچا ہے اور اس کو تھوڑا اور پھیلائیں تو سبحان اللہ ٹریفک پرابلمز کیوں ہوتے ہیں دوسرے کی رعایت نہیں کرتے ہم نے دیکھا ایک فاٹک کے اوپر ٹریفک رکی ہوئی ہے نا M S C pass double M A college کے پروفیسر اب وہ گاڑی چلا کے آ رہے ہیں اور جہاں ان کی لین آ کے رکی ہوئی ہے نا بس اس سے ہٹائیں گے اور دوسری آنے والی لین وہاں سیدھا جا کر گاڑی آگے لگا دیں گے اب اگر فاٹک کھلے گا تو سامنے والی ٹریفک کیسے جائے گی اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے یہ ہمارے لکھے پڑے لوگوں کا معاملہ اور ان پڑھوں کا تو اس سے بھی آ گیا ہے تو معلوم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دوسرے کو دکھانا دوسرے کو پریشان کرنا اس کے بارے میں شاید ہم سوچتے ہی نہیں شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ مومن دوسروں کو اپنے شر سے بچائے کوشش کرے کہ کسی کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے بلکہ عام انسانوں کی بجائے شریعت نے جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت کا حکم دیا اللہ اکبر کبیرہ اچھا ہمارے اکابر دوسروں کے دکھ کا کتنا خیال کرتے تھے ذرا چند باتیں اس کی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں سعین عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں ابوگر صدیق لانو کے ملنے کے لیے صدیق لو اس وقت خلیفہ ہیں انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے یہ بیوہ عورت ہے یہ اپاہج ہے یہ ہینڈی کیپڈ ہے اور ان کی خدمت کرنی ضروری ہے تو جس نے ان کی خدمت اپنے ذمہ لی تھی نا آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا جو کہ سینا صدیق ملان فرماتے تھے کہ جو شخص دوسرے محتاج کی خدمت کرتا ہے یہ اپنے جسم کی گویا زکات نکال رہا ہوتا ہے ہم تو کسی اور کی خدمت اپنے ذمہ نہیں نہ لیتے باپ کی نہیں کرتے ماں کی نہیں کرتے کسی اور کی کیا کرنی عمر لانو نے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کا کوئی کام ہے مگر آگے جگہ خالی ہے انہوں نے اس کا نام ایڈریس نوٹ کر لیا اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے گھر گئے دستک دی اما میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں کیا خدمت ہوتی تھی اس کے گھر کے اندر برتن دھو دینا یا جھاڑو دے دینا اور باہر سے پانی بھر کے اندر مٹکوں میں ڈال دینا تاکہ اس بڑی عورت کو باہر نہ جانا بوڑھی عورت نے اندر سے جواب دیا کوئی آدمی خدمت کرنے آتا ہے اور وہ آ کے یہ کام کر کے جا چکا اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے اچھا میں فجر سے پہلے آ جاؤں گا نیکسٹ ڈے عمر لانو فجر سے پہلے گئے جا کے پھر دستک دی میں کام کے لیے آیا ہوں ان کا جو آنے والا تھا وہ تو آ کے کام کر کے جا چکا وہ کون ہے بڑی عورت نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے نام کا بھی نہیں پتا میں نے اس کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی وہ آتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے میں پردہ کر لیتی ہوں وہ میرے سارے کام کر کے جاتے ہوئے دروازے پہ پھر نوک کر کے چلا جاتا ہے میں باہر آ جاتی ہوں نہ مجھے نام کا پتا نہ مجھے اس کی شکل کا پتا وہ بھی عمر میں خطاب تھے کہنے لگے اچھا اب نیکسٹ ڈے انہوں نے تحجد کی نماز پڑھی جا کر راستے میں بیٹھ گئے کہ میں بھی تو دیکھوں نا کہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اس بڑھیا عورت کے کام کر کے جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ جب بالکل چاروں طرف سائلنس لوگ سو گئے اندھیرا اس وقت ایک آدمی آہستہ آہستہ دبے پہنچ چلتا اس بڑھی کے گھر کے قریب آ رہا ہے تو جب قریب آیا تو عمر لانو کھڑے ہوئے فرمایا من انت تو کون ہے تو جواب میں ابو کر صدیق لانو کی آواز آئی کہ میں امیر المومنین ابو کر المومنین اس بڑیا کی خدمت کرنے کے لیے رات کے اس وقت میں آپ آ رہے ہیں اور دیکھا کہ انہوں نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تو پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے انٹینشنلی جوتے نہیں پہنے یا جوتے تھے نہیں تو بکر صدیق نے جواب دیا کہ جوتے تو تھے سونے کا وقت ہے لوگ آرام کر رہے ہیں میں گھر اس لیے جوتے اتار کے آیا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی مسلمان کی نیند نہ کہیں خراب ہو جائے حضرت مدلانو کے غلام اسلم رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ اطلاع ملی کہ ایک کافلہ باہر سے آیا ہے اور مدینے کے باہر انہوں نے خیمے لگا لیے تو عمر لانو کی خلافت کا وقت تھا وہ مجھے کہنے لگے کہ اسلم آؤ ذرا کے آئے وہ کس سال میں ہے ہم وہاں گئے دیکھا کہ ایک عورت ہے آگ جلا رہی ہے اور اس نے ہنڈیا کے اندر کچھ ڈالا ہوا ہے اس کو ہلا دیتی ہے اور اس کے دو بچے کبھی روتے ہیں کبھی چپ ہو جاتے ہیں امر لانو گئے اور کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے تیرے بچوں کا کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا میں کیا بتاؤں بیوہ عورت ہوں میرے پاس خرچے کی تنگی ہے کچھ نہیں جو میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں اور یہ بھوکیں میں نے لکڑیاں توڑی اور آگ جلا دی کہ اوپر پانی چڑھا دیا بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے میری رات گزر جائے گی عمر فاروق اللہ جب یہ سنا تو اٹھے اور واپس آئے بیت المال سے ایک بوری آٹے کی لی کچھ گھی لیا اپنے غلام سے کہا کہ اس کو میری کمر پر لاد دو اس نے کہا حضرت میں ہوں جو صحیح خدمت کے لیے فرمایا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا مجھے اٹھانا پڑے گا بری اپنے کندھے پہ رکھی اور شہر کے باہر تک اس کو اٹھا کے لے کے آئے اور اس عورت کے سامنے آ کر بوری رکھی اور کہا کہ یہ گھی ہے یہ شہد ہے یہ آٹا ہے تم کچھ بناؤ اس نے کہا ہاں، میں اس سے حلوہ سا بنا لیتی ہوں بچوں کو کھلا دوں گی امر لانو کہنے لگے اچھا میں آگ جلاتا ہوں اسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لکڑیوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آپ اس کو پھونکے مار رہے تھے یہ وقت امیر المومن پھونکے مار رہے ہیں آگ جلائی پھر اس کے بعد ہریرا سا بن گیا حلوا سا میں نے کہا کہ امیر المین چلیں اب یہ بچے کھا لیں گے تو میں نہیں ابھی نہیں میں جاتا بیٹھے رہے بچوں نے کھا لیا کھیلنے لگے ہنسنے لگے من بیٹھے دیکھ رہے پھر اٹھ کر جب جانے لگے تو مجھے کہنے لگے اسلم تمہیں پتہ ہے میں کیوں بیٹھا رہا من لانو کیوں بیٹھے رہے مان لگے میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا تھا میں بیٹھا رہا اب میں ان کو اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں یہ امیر المومنی کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ فلاں بندہ ہماری تکلیف کی وجہ سے رویا ہے کاش ہم اس کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لیں رلانا تو ہمیں یاد ہوتا ہے ہنسانا تو یاد نہیں ہوتا دل دکھانا تو یاد ہوتا ہے کسی کا دل دکھانا تو یاد نہیں ہوتا اور بات کرو تو ہم سے بڑا مسلمان شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں اپنے آپ کو ہم ایسے سمجھتے ہیں تو بیسک ڈیفینیشن جو ہے نا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں میرے ممکن ہے کوئی صاحب یہ سوچیں وہ تو بڑی شخصیتیں تھیں اور ان کے تو اخلاق ایسے تھے کہ اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی ہم آج کل کے لوگ ہیں ہم سے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں تو قریب کے زمانے کی حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اکابرین میں سے میاں اصغر حسین جو بندی بزرگ تھے ان کے پاس گیا اور کچھ دن ان کے پاس رہا فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھانا کھایا تو انہوں نے مجھے آم بھی کھلائے جب کھانا کھا چکے اور دسترخوان سمیٹنے لگے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ دسترخوان میں سمیٹ لیتا ہوں لگے کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے اب یہ وہ شخصیت تھے کہ جو اس وقت مفتی بن گئے تھے تعلیم مکمل ہو چکی تھی اب ایک بندہ جو مفتی بن چکا ہو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجیے فرمایا کہ ہاں آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں یہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں نا یہ میں اکٹھے کرتا ہوں فلاں جگہ پر میں اس کو ڈالتا ہوں کیوں بلیاں اور اس قسم کے جاندار یہ وہاں سے آ کے یہ روٹی کے ٹکڑے پرندے اٹھا کے کھا لیتے اور جو بالکل چورا ہوتے ہیں نا دسترخان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرات میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں فلان جگہ پر میں ان کو ڈالتا ہوں کیونکہ وہاں چیونٹیاں دیکھتا ہوں تو کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیتے ہیں اور ہڈیوں کو میں سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور فلان جگہ ڈھیر کے اوپر ہڈیاں ڈالتا ہوں کیوں کہ میں نے کئی دفعہ کتوں کو دیکھا وہاں سے ہڈیاں کھا رہے ہوتے اور یہ جو آم کے چھلکے ہیں نا ان کی گٹھلیوں کو تو میں فلاں جگہ ڈالوں گا کیوں کہ گٹھلیاں خشک ہو جائیں گی تو محلے کے بچے گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں وہ کھیل لیں گے اور جو چھلکے ہیں نا ان کو میں ایک جگہ نہیں پھینکتا کیوں حضرت اس لیے اگر ایک جگہ پھینک دوں تو ہم سائے کے بچے جب دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ کسی نے آم کھائے اور یہ غریب لوگ ہیں ہر ایک کے اندر استطاعت نہیں کہ بچوں کو آم کھلائے تو بچوں کے دل میں حسرت ہوتی ہمارے ابو کے پاس بھی ریسورسز ہوتے وہ آم لے آتا ہم بھی کھاتے تو میں اس کو چند گلیوں کے اندر چل کے ایک ایک چھلکا ڈالتا جاتا ہوں اور اس طرح سکیٹر کر کے پھینکتا ہوں کہ دیکھ کے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں دسترخوان سمیٹنے کا طریقہ یہ تھا اللہ اکبر کبھی چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے حضرت مفتی شبیر احمد اللہ ساتھ تھے ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے جوتے اتار لیے اور ہاتھ میں لے کے نہ ننگے پہنچ چلے تھوڑا سا آگے اور آگے چل کے پھر پہن لیے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ بفور پارٹیشن ایسا وقت تھا کہ مسلمان ہندو سب اکٹھے ہوتے تھے گھروں میں رہتے تھے ایک محلے میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکان ہے نا یہ ایک جسم فروش عورت ہے جو غیر مذہب کی ہے جوانی میں اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے اب عمر ڈھل گئی لوگوں کا آمن اس کے پاس کم ہو گئی مجھے عشاء کے بعد اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے میں مرد ہوں اور مرد کے جوتوں کی آواز عورت پہچانتی ہے میں قریب آ کے جوتے اس لیے اتار لیتا ہوں کہ اس کے دل میں کہیں آس نہ لگے کہ شاید میرا کوئی کسٹمر آ رہا ہے میں اس آس سے بھی اس کو بچاتا ہوں اور ننگے پاؤں مکان کے قریب سے چل کے آگے جا کے جوتے پہنتا ہوں یا اللہ ایک غیر مسلم جسم فروش عورت کا بھی اگر وہ لحاظ کر لیتے تھے تو ہم تو اپنے گھروں میں نمازی نیک پرتادار بیویوں کا بہنوں کا بھی خیال نہیں رکھ پاتی شریعت نے کہا کہ جانور اگر تم پالتے ہو تو ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو چنانچہ تھانوی آبل نے کتاب کتاب البہائم ام لکھی مستقل کتاب لکھی کہ اگر آپ نے جانور پالنے ہیں تو جانوروں کے کیا حقوق ہیں کیا خوبصورتی ہے اس دین میں قربان جائیں اس شریعت کے حسن پر کہ جس نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی مستقل علم دے دیا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی جانور کو پالے بلی پرندہ وغیرہ اور اس کے جانور بھوکے رہیں تو اس بندے کا شمار محسنین نیکوکاروں کے اندر نہیں ہوگا اس نے ان کا خیال نہیں رکھا اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہیں جانا تھا کسی فنکشن میں رشتہ داروں کے ہاں اس نے گھر میں مرگیاں پالی ہوئی تھی اور وہ جاتے ہوئے مجھے بتا گئی کہ جی مرغیوں کو آپ نے ذرا یہ دانے ڈالنے ہیں فلام وقت اور میں نے اس کو کہہ دیا بہت اچھا لیکن چونکہ میرا روز کا کام نہیں تھا مجھے بھول گیا کہتے ہیں کہ میں اس دوران تفسیر بیان القرآن لکھ رہا تھا روزانہ میں بیٹھ کے تفسیر لکھتا تھا اب جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میرے ذہن میں کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا بڑا سوچا بڑا اللہ توبہ کی بہت اللہ کی طرف رجوع کیا ذہن میں مضمون آتا ہی نہیں ذہن کھل ہی نہیں رہا میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی کہ مضامین کا سلسلہ بند کہتے ہیں کہ جب میں نے بیٹھ کر غور سے سوچا تو اوہو وہ مرغیوں کو دانا تو صبح ڈالنا تھا اور دوپہر ہو گئی تھی اور وہ بھوکی تھی کہتے ہیں میں فوراً اٹھ کے آیا مسلح سے اور میں نے آ کے اپنے گھر کی مرغیوں کو دانا ڈالا جیسے ہی واپس جا کر بیٹھا تفسیر کے مضامین فوراً میرے ذہن میں آنے لگے حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک زانی عورت تھی اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس زانیہ عورت کی فائشہ عورت کی مغفرت فرما دی تھی ایک محدث کے بارے میں آتا ہے فوت ہوئے کسی نے پوچھا کہ جی کیا معاملہ بنا گئے کہنے لگے اللہ نے ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت کر دی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا کون سا عمل کہنے لگے حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے قلم پہ سیاہی لگائی نا دوات میں ڈال کے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تو میرے ذہن میں گیا کہ کہیں یہ مکھی پیاسی تو نہیں تو اس کو پینے دو میں نے اپنے قلم کو جسٹ ایک مومنٹ کے لیے ہولڈ کیا تو وہ مکھی اڑ گئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے میری ایک مخلوق کی پیاس کا اتنا خیال رکھا میں تمہیں جہنم کی پیاس سے آزاد کروں مکھی کے خیال پر اگر مغفرت کر ہوتی ہے ہم اگر کسی اللہ کے بندے کا خیال رکھیں گے کسی اللہ کی بندی کا خیال رکھیں گے اللہ العزت کا ہمارے ساتھ کیسا معاملہ اور آج ہم اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ لہذا اگر ہم خیال کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہمارا معاشرہ بہشت کا نمونہ بن جائے جنت کا نمونہ بن جائے کیوں بزرگوں نے لکھا بہشتان جا کے آزارے نباشت بہشت وہ جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہوگی کسیرا با کسے کارے باشد کسی بندے کو کسی دوسرے سے کوئی گلائی نہیں تو دین اسلام تو ہمیں دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جنت کے مزے آ جائیں کہنے والے نے کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھینے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈہنے پر کسے دا دل نہ ڈھاوی رب دلا میں چہ دے اللہ دل میں رہتا ہے اور ہم سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ بھی نہ دیا کریں کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کیا کریں اور کسی کے دل کو خوش بھی نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو دکھ بھی نہ دیا کریں دل کو دکھ بھی نہ دیا کریں قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا یاد رکھیں آج زبان سے الفاظ کہہ دینا بہت آسان کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے انبیاء بھی تھراتے ہوں گے اس وقت اگر اللہ رب العزت نے پوچھا بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا تو کیا ہم جواب دے پائیں گے شاید ہمارے لیے وہاں مشکل بن جائے گی اسی لیے اچھا انسان وہ دنیا میں اپنے معاملات کو سمیٹ لے آج پتہ کیا ہوتا ہے جب بندے کا جنازہ پڑھنے لگتے ہیں نا تو اس وقت ان کے وارثوں میں سے کوئی کہتا ہے او جی اگر میت کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کر دے بھائی جن کی دل آزاری کی ہوگی وہ اس کے جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے پہلی بات تو یہی بتائے اور اگر آئے بھی ہوں گے تو اب جو اعلان ہو رہا ہے تو اس نے زندگی میں معافی کیوں نہ مانگ لی تو بجائے اس کے کہ ہمارے مرنے کے بعد اعلان ہو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہم خود ہی دوسرے سے معافی مانگی چنانچہ شریعت نے اس کا ایک اچھا طریقہ بتایا کہ آپ ملیں کسی سے تو اس کو یوں کہ بھائی میرے آپ کے میرے اوپر بہت حقوق تھے میں کمزور ہوں حقوق پورے نہیں کر سکا تو کمی بیشی ہو تو بھائی آپ معاف کر دیجیے یہ عادت بنا لیجیے حتیٰ کہ بیوی خامن سے معافی مانگ لے خامن بیوی سے معافی مانگے بھائی بھائی سے معافی مانگ لے دوست دوست سے معافی مانگ لے ہمارے ایک مہربان تھے ماشاءاللہ ان کی عادت ہی یہی تھی جب بھی کسی سے ملتے تھے اپنی گفتگو کے آخر پہ یہی کہتے تھے آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے میں کمزور بندہ پورے نہ کر سکا وہ جی کو تاہی کمی رہ گئی آپ معاف کر اگر وہ بندہ مسکرا پڑا یا اس نے کہہ دیا جی کوئی بات نہیں تو اس کے سارے حقوق اس کے اوپر معاف ہو کتنا آسان کام ہے ہم اس کو آسانی سے عادت بنا سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے ہم نے دل دکھائے ان سے تو ضروری معافی مانگ لے ورنہ کل قیامت کے دن اگر کسی نے گرے باندھ پکڑ لیا تو پھر جواب دینا وہاں مشکل کام ہوگا آج وقت ہیں ہم نبی علیہ سلاد اسلام کی اس تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر لیں میں اب بات کو سمیٹتا ہوں ذرا توجہ فرمائیے گا زمانہ طالب علم کی بات ہے ایک دوست کلاس فیلو تھا دیہات سے آتا تھا اسکول میں شہر میں یہ وہ عمر تھی جس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ دیہات کیسے ہوتا ہے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ گندم پودے پہ لگتی ہے یا درخت پہ لگتی ہے تو ہم اس دوست سے کبھی کبھی دیہات کی باتیں پوچھتے تھے کہ دیہات میں کیا ہوتا ہے ایک دن وہ کہنے لگا کہ بھئی گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں آپ ایک دو دن کے لیے مہمان بنے ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو دیہات کی سیر کروائیں گے خیر ہم نے اپنی امی کو بتایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے بھائی کے ساتھ چلے جانا تو دو دن کے لیے اس چھوٹی عمر میں اس کے پاس جانا ملا وہاں پر اب وہ ہمیں لے کر نکلا ذرا فصلیں دکھانے کے لیے بینگن کیسے لگتے ہیں تو مولیاں کیسے لگتی ہیں تو گاجریں کیسے ہوتی ہیں اتنے میں ہم نے ایک کھیت کے اندر کیا دیکھا کہ گوبر کا ڈھیر لگا ہوا تھا اب وہ عمری ایسی تھی میں نے اس کو پوچھا یار یہ گوبر اکٹھا کیا ہوا انہوں نے یہ تو فلت ہے یہ تو گند ہے نجاست ہے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے کہا ہاں کیوں اس نے کہا اس کو کھیت میں ملائیں گے تو مجھے اور عجیب بات لگی ان کھیتوں میں تو سبزیاں لگانی ہے ان سبزیوں میں یہ گوبر ڈالے گا بڑا مجھے بڑا لگا بہت ہی برا اس نے کہا اچھا یہ کسان ہے اس سے پوچھ لو تو میں نے کسان سے جا کے پوچھا انکل آپ یہ گوبر ڈالتے ہیں ان میں تو گاجریں لگتی ہیں اس نے کہا بیٹے آپ کو پتہ نہیں یہ میرے لیے آرگینک فرٹیلائزر ہے میں جب اس کو ڈالتا ہوں نا کھیت میں تو اس کھیت کی سبزی کو نیوٹریشن اچھی ملتی ہے تو میری کراپ کی ییلڈ بڑھ جاتی ہے اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے اس کا سائز اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے خیر اس عمر میں میں اس سارے کو کنسیو تو نہ کر سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اب اس عمر میں جب کبھی میں اس بات کو سوچتا ہوں تو اب بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اے انسان جسے ہم پہانا کہتے ہیں گوبر کہتے ہیں بدبودار سمجھ کے نفرت کرتے ہیں اس کو اگر کسی کھیت میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کھیت کی سبزی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے تو ہم اگر انسان ہو کر اپنے ساتھ والے بندے کو فائدہ نہ پہنچا سکیں ہم تو پھر اس گوبر اور گند سے بھی گئے گزرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دل میں یہ نیت کر لیں جتنی عورتیں ہیں مرد ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کے کسی بندے کا دل نہیں دکھانا تاکہ قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑ پائے اللہ تعالی ہمیں پہلے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف کر دے اور آئندہ ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگس فلو قدر تو الل اتیا نل بدھ او مشین الر رقی الر دعا کر لیجئے سبحان ربی جلال وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ اس گھر کو برکتوں سے آباد فرما عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما اے اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما رب کریم نظر بد سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما میرے مولا ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو اولاد نرینا کے طلبگار ان کو اولاد نرینا عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما رب کریم ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں دوسروں کی دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ اور ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ جس طرح بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے ان کو بھرپور فرما اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست پہ لچڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست پہ لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے ہمیں نفر شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے میرے مولا ہمیں بے سہارا نہ فرما دیجیے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجیے رب کریم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کرے تو اے رب کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے اے اللہ نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اسلام کا بھول بالا فرما دیجئے ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما رب قریب ہماری ان ہماری ان اپنی رحمت قبول فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب دنیا سے پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما اللہ صاحب خانہ کے والدین کی مغفرت فرما اللہ ان کی ساتھ صاحبہ کی بھی مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین طرح عطا فرما میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما ہماری طرف سے اللہ ہمارے گزرے ہوئے جتنے بھی اسلاف ہیں سب کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اہلا مستورات دور بیٹھی ہیں اپنی رحمت سے ان کے بھی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و اصحاب ہی اجمائین بے رحمتی یا ارحم الراحمین